میزبانی کے آداب نمبر ایک مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے اور نہایت خوش دلی وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے تنگ دلی بے رخی سرد نہری اور کڑھن کا اظہار ہرگز نہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر توازو کرنی چاہیے بخاری و مسلم خاطر توازو کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام آرام و راحت سکون و مسرت اور تسکین جذبات کے لیے ہوں خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا نہایت خوش دلی اور فراخی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا اور خود بنفس نفیس خاطر مدارت میں لگے رہنا یہ سبھی باتیں اکرام ضعیف میں داخل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار سے باز آتے نمبر دو مہمان کے آنے پر سب سے پہلے اس سے سلام کیا جائے اور خیر و آفیت معلوم کیجیے قرآن میں ہے دخلوا فقال سلام کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کیا نمبر تین دل کھول کر مہمان کی خاطر توازو کیجیے اور جو اچھے سے اچھا میسر ہو مہمان کے سامنے فوراً پیش کیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو موٹا تازہ بچڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھن کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا قرآن میں ہے فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم سورة الضاریات تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچڑا زبہ کر کے بھنا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا فراغ الى اہلہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب وہ چپکے سے گھر میں مہمانوں کی خاطر توازو کرنے کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے اس لیے کہ مہمانوں کو دکھا کر اور جتا کر ان کے کھانے پینے اور خاطر توازو کرنے کی دوڑ دھوپ ہوگی تو وہ شرم اور میزبان کی تکلیف کی وجہ سے منع کریں گے اور پسند کریں گے کہ ان کی وجہ سے میزبان کسی غیر معمولی زحمت میں پڑے اور پھر میزبان کے لیے موقع نہ ہوگا کہ وہ خاطر خواہ خاطرداری کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شرائح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور ان دو کانوں نے سنا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر توازو کرنی چاہیے مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے بخاری و مسلم پہلے شب و روز کی میزبانی کو انعام سے تعبیر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انعام دینے والا دل کی انتہائی خوشی اور محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ انعام دیتے ہوئے روحانی سرور محسوس کرتا ہے ٹھیک یہی کیفیت پہلے شب و روز میں میزبان کی ہونی چاہیے اور جس طرح انعام لینے والا مسرت و شادمانی کے جذبات سے سرشار انعام دینے والے کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے اپنا حق سمجھ کر انعام وصول کرتا ہے ٹھیک اسی کیفیت کا مظاہرہ پہلے شب و روز میں مہمان کو بھی کرنا چاہیے اور بغیر کسی جھجھک اپنا حق سمجھتے ہوئے خوشی اور قربت کے جذبات کے ساتھ میزبان کی پیشکش قبول کرنی چاہیے نمبر چار مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجیے رفع حاجت کے لیے پوچھے منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجیے ضرورت ہو تو غسل کا انتظام بھی کیجیے کھانے پینے کا وقت نہ ہو جب بھی معلوم کر لیجیے اور اس خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلق میں انکار نہ کرے کمرے میں لیٹنے بیٹھنے اور ٹھہرانے کا جو نظم کرنا ہو وہ مہمان کو بتا دیجیے نمبر پانچ ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے نہ رہیے اور اسی طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہ کیجیے تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے نمبر چھ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے تنگ دلی کڑھن اور کوفت محسوس نہ کیجیے مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے اور خدا جس کو آپ کے یہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے وہ آپ کے دسترخواں پر آپ کی قسمت کا نہیں کھاتا بلکہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے اور آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافہ کا باعث بنتا ہے نمبر سات مہمان کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیے آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت کے خلاف چیلنج سمجھیے قرآن میں ہے کہ جب حضرت لوت علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آوار ہوئے تو وہ مدافعات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوانہ کرو ان کی رسوائی میری رسوائی ہے قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفزحون واتقوا الله ولا تخزون سورة الحجر آیت نمبر 68 انہتر لوت علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو نمبر آٹھ تین دن تک انتہائی شوق اور ولولے کے ساتھ میزبانی کے تقاضے پورے کیجئے تین دن تک کی ضیافت مہمان کا حق ہے اور حق ادا کرنے میں مومن کو انتہائی فراخ دل ہونا چاہیے پہلا دن خصوصی خاطر مدارت کا ہے اس لیے پہلے روز مہمان نوازی کا پورا پورا اہتمام کیجیے بعد کے دو دنوں میں اگر وہ غیر معمولی اہتمام نہ رہ سکے تو کوئی مذائقہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ثَلَاثَةُ فَمَا بَعْدُ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ بخاری مسلم اور مہمان نوازی تین دن تک ہے اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا نمبر نو مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیے اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے تھے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرے میں سلا دیا سحر کے وقت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی آپ پر خدا کے رحمت ہو نماز کا وقت ہو گیا ہے امام شافعی علی رحمۃ اللہ فوراً کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے کھڑے ہیں امام شافعی رحمت رحمۃ اللہ کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تاڑ گئے اور نہایت محبت کے ساتھ بولے بھائی تم کوئی خیال نہ کرو مہمان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے نمبر دس مہمان کو ٹھہرانے کے بعد بیت الخلا بتا دیجئے پانی کا لوٹا دے دیجئے قبلے کا رخ بتا دیجئے نماز کی جگہ اور مسلح وغیرہ مہیا کر دیجئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا حضرت قبلے کا رخ یہ ہے پانی کا برتن یہاں رکھا ہے بیت الخلا اس طرف ہے نمبر گیارہ کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیں تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے ہو سکتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے نمبر بارہ دسترخوان پر خرد و نوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمان کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور صاحب آ جائیں اور پھر ان کے لیے انتظام کرنے کو دوڑنا بھاگنا پڑے اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی سبکی کے بجائے مسرت اور عزت افزائی محسوس کرے گا نمبر تیرہ مہمان کے لیے عیسار سے کام لیجئے خود تکلیف اٹھا کر اس کو آرام پہنچائیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوک سے بیتاب ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے یہاں کہلایا کھانے کے لیے جو کچھ موجود ہو بھیج دو جواب آیا اس خدا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے یہاں تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے یہاں کہلا بھیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب بیویوں کے یہاں کہلوایا اور سب کے یہاں سے اسی طرح کا جواب آیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آج رات کے لیے کون اس مہمان کو قبول کرتا ہے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول کرتا ہوں انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر بیوی کو بتایا میرے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے ان کی خاطرداری کرو بیوی نے کہا میرے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے سے گزاری صبح جب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ خدا کو بہت ہی پسند آیا بخاری مسلم نمبر چودہ اگر آپ کے مہمان نے کبھی کسی موقع پر آپ کے ساتھ بے مربتی اور روکھے پن کا سلوک کیا ہو تب بھی آپ اس کے ساتھ نہایت فراخ دلی وسعت درخت اور فیاضی کا سلوک کیجیے حضرت ابو الاحوس جشمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری ضیافت اور مہمان کا حق ادا نہ کرے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کی بے مروتی اور بے رخی کا بدلہ اسے چکھاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو مشکات نمبر پندرہ مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کے لیے درخواست کیجیے بالخصوص اگر مہمان نیک دیندار اور صاحب فضل ہو حضرت عبداللہ بسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے یہاں مہمان ٹھہرے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہری سا پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تناول فرمایا پھر ہم نے کھجوریں پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے اور گھٹلیاں شہادت کی انگلی اور بیج کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے تھے پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کے آگے بڑھا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ لی اور درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرمائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم خدایا تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر